ابو طالب کون ہے وہ نبی اف کا چچا ہے اور وہ اس کا دفاع کر رہا تھا اور قریش کو تکلیف دینے سے اس کی حفاظت کر رہا تھا لیکن اس کی موت ایک مشرق کی موت ہو گئی